ابا آج صبح پہنچے تھے اور اب وہ مرمرہ ہوٹل میں تھے مرمرہ ہوٹل ٹاکسم میں واقع تھا حیا اور ڈی جے نے غریب عوام کی طرح وہ شاندار ہوٹل باہر سے ہی دیکھا تھا اگر ڈی جے ہوتی تو وہ دونوں اس بات کو بہت انجوائے کرتی کہ ابا اب اسی ہوٹل میں رہ رہے تھے اس کا ڈورم ڈی جے کے بغیر بہت ادھورا سا تھا ڈی جے ابھی تک وہیں تھی وہ تو جیسے کہیں گئی ہی نہیں تھی حالے نے کل ڈورم بدل لیا تھا اب وہ ڈی جے کے بنک پہ منتقل ہو گئی تھی البتہ ان دونوں نے اس بنگ سے ملحقہ میز پہ ڈی جے کی ٹوٹی اینک ٹیپ سے جوڑ کر رکھ دی تھی رات انجم باجی اور حالے اسی کے پاس رک گئی تھی وہ تینوں گھنٹوں ڈی جے کی باتیں کرتی رہی تھیں جب ہم پہلی دفعہ آپ سے ملے تھے تو اسے آپ کے انڈین ہونے پہ بہت اعتراض تھا اسے پاکستان کا ٹی ٹوینٹی فائنل میں آخری بال پہ مصباح کے آؤٹ ہونے کا بہت دکھ تھا اس نے اس کے بعد کرکٹ دیکھنی ہی چھوڑ دی تھی بعض دکھ اصل واقعات سے بڑے ہو جاتے ہیں جیسے ڈی جے کی محبت سے ڈی جے کا دکھ بڑھ گیا اور اس اسٹریٹ میں جب اس کے اور حالے کے پاس بہت سے واقعات تھے وہ یادوں سے نکل کر جب سوئی تو صبح دیر سے اٹھی آج چھٹی تھی اور اب اسے ابا سے ملنے جانا تھا سو اب وہ اسی لیے تیار ہو رہی تھی جو گہرا سبز فراک اس نے پہنا تھا یہ وہی تھا جو وہ ڈی جے کے ساتھ آخری دفعہ پھوپھوں کے گھر پہن کے گئی تھی بالکل پاکستان کا جھنڈا لگ رہی ہو کچھ یاد کر کے وہ اداسی سے مسکرائی اور پرفیوم اٹھایا ابھی اس نے اسپرے نوزل پہ انگوٹھا رکھا ہی تھا کہ بہارے کہیں آس پاس سے چیخی تھی یہ کیا کر رہی ہو اچھی لڑکیاں اتنا تیز پرفیوم لگا کر باہر نہیں جاتی وہ ایک دم رک گئی اف عائشہ گل اور اس کی اچھی لڑکی اسے ان باتوں کو اپنے ذہن پہ حاوی نہیں کرنا چاہیے اس نے دوبارہ روزل دبانا چاہا مگر پتہ نہیں کیوں اس نے پرفیوم واپس رکھ دیا اپنے بازو کے اوپری حصے پہ داغل گئے الفاظ پہ وہ پہلے ہی اسکن کلر کا لگا چکی تھی کے شفون کی آستین سے بازو جھلکتے تھے کلر بینڈیج نے ان کو لیا تھا اس نے سبز دوپٹہ ٹھیک سے شانوں پہ پھیلایا اور کھلے بالوں کو کندھے کی ایک طرف ڈالتی باہر نکل آئی اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتی وہ اپنے ذہن میں گونجتی آوازوں کو نظر انداز کرتی سیڑھیاں اتر رہی تھی اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں وہ سر جھٹکتی آخری زینہ پھلانگ آئی اچھی لڑکیاں اچھی لڑکیاں اس نے اپنا سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا اندھیرے پہ اندھیرے لہر پہ لہر صبح کے وقت بھی اسے ہر طرف اندھیرا لگنے لگا تھا اس کی روشنی کہاں تھی وہ بے دلی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی انجم بادی کے اپارٹمنٹ کی طرف آ گئی انجم باجی اپنا چارجر اس کے کمرے میں بھول گئی تھی ان کا چارجر لوٹا کر اس نے اب چلے جانا تھا مگر پتہ نہیں کیوں رک گئی انجم باجی میرے بالوں کی فرینچ بریڈ بنا دیں گی اس نے خود کو کہتے سنا ہاں شیور ادھر بیٹھو انجم باجی برش لے کر اس کے بال سوارنے لگی حیا تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے فرانسیسی ترس کی چوٹی کے باریک بل باندھتے ہوئے وہ حیرت سے کہہ رہی تھی وہ ذرا سی چونکی کیا ہوا تمہارے سکلپ کی جلد کا رنگ ایسے سرخ بھورا سا ہو رہا ہے چھالے ہوئے تھے بالوں میں نہیں ایک شیمپو ریئیکٹ کر گیا تھا چند دن میں ٹھیک ہو جائیں گے اس نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی چوٹی بناتے ہوئے بال کھینچ رہے تھے اور سر کی جلد درد کر رہی تھی مگر وہ برداشت کر کے بیٹھی رہی عائشہ نے جب وہ ویکس اتاری تھی تو اس کے بالوں کو کتنا نقصان ہوا کتنا نہیں عائشہ نے تفصیل تفصیل اسے اسے کبھی کبھی نہیں نہیں بتائی تھی معلوم تھا کہ وہ اس سارے واقعے کی دوبارہ سے سنے گی اس نے انجم کے اپارٹمنٹ سے نکلنے سے قبل خود کو آئینے میں نہیں دیکھا اسے پتا تھا وہ فرینچ بریڈ میں بہت اچھی نہیں لگ رہی ہوگی حسین اور مومن گورزل شٹل سے اتر رہے تھے جب وہ اسٹاپ پہ پہنچی متسم سے کہنا مجھے اس کا کچھ دکھانا ہے وہ نرم مسکراہٹ کے ساتھ حسین سے کہہ کر بس میں چڑھ گئی وہ واپس آ جائے پھر معتصم کے ساتھ مل کر پزل باکس کی پہیلی حل کرنے کی کوشش کرے گی مرمرا ہوٹل تاکسم ڈسٹرکٹ میں واقع تھا شیشوں سے ڈھکی بلند و بالا عمارت گویا کوئی اونچا سا ٹاور ہو اندر سے بھی وہی چمک تھا آنکھوں کو خیرہ کرتا منظر وہ پتلی ہیل سے پورے تماد انداز میں چلتی لابی میں آئی تھی ابا نے بتایا تھا کہ وہ لابی میں ہی ہوں گے اور وہ اسے وہ دور سے ہی نظر آ گئے تھے ان کا اس کی طرف نیم رخ تھا وہ کھڑے کسی سے محو گفتگو تھے وہ ان کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ نگاہ ابا کے ساتھ کھڑے دونوں افراد پہ پڑی ایک دم سے اس کے پاؤں برف کے سل بن گئے ابا کے ساتھ کوئی اور نہیں ان کے کاروباری شراکت دار لغاری انکل اور ولید لغاری تھا گویا کرن کھا کر ہیا مڑی اور تیزی سے ایک دوسری راہداری میں آگے بڑھتی چلی گئی صد شکر کے ان میں سے کسی کی نظر ابھی اس پہ نہیں پڑی تھی یہ قابل نفرت شخص کہاں سے آ گیا وہ اس کا سامنا کیسے کرے وہ کیا کرے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بس وہ بنا دیکھے لیڈیز ریسٹ روم کی طرف آ گئی وہاں آئینے سے ڈھکی دیوار کے آگے قطار میں بیسن لگے تھے ایک طرف باتھ رومز کے دروازے تھے ایک ترک لڑکی ایک بیسن کے سامنے کھڑی آئینے میں دیکھتی لپسٹک درست کر رہی تھی حیا اس سے فاصلے پہ آئینے کے آگے کھڑی ہو گئی اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے بے اختیار گردن پہ ہاتھ رکھا جب ولید نے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا تو اس کی گردن پہ رگڑ آئی تھی ڈالی کا کھردرا ہاتھ اس کا فرائی پین میں مگر یہاں کوئی ڈالی نہیں تھا جو اس کے لیے آ جاتا وہ اکیلی تھی کس سے مدد مانگے اس سے جو کسی مشکل میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا مگر شاید اب کی بار اس نے جلدی سے موبائل پہ جہان کا نمبر ملایا طویل گھنٹیاں جا رہی تھی اٹھا بھی چکو وہ فون کان سے لگائے کوف زدہ سی کھڑی تھی آئینے میں جھلکتے اس کے چہرے پہ اب تک زخموں کے نشان مندمل ہو چکے تھے پانچویں گھنٹی پہ جہان نے جہان کی خمار آلود آواز گونجی آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے برائے مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں شکریہ جہان اٹھو اور میری بات سنو وہ جھلا سی گئی تھی میں بہت تھکا ہوا ہوں مجھے سونے دو میں نے ریسٹورنٹ جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورنٹ تم ابھی اسی وقت مرمرا ہوٹل پہنچو ابا آئے ہوئے ہیں اور ساتھ ان کے دوست وغیرہ بھی ہیں مجھے اکیلے ان سے ملنا اچھا نہیں لگ رہا اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی ساتھ کھڑی لڑکی اب بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھ رہی تھی میں نہیں آ رہا مجھے آرام کرنے دو ٹھیک ہے جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا ریسٹورنٹ وہ جن لوگوں نے تمہارے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کی تھی نا انہوں نے بہت اچھا کیا تھا تم ہو ہی اسی قابل اس نے زور سے بٹن دبا کر کال کاٹی ترک لڑکیاں گرد لپیٹ رہی تھی چند لمحے اسے بے خیالی میں رہی پھر کسی میکان کے عمل کے تحت اس نے شانوں پہ پھیلا دوپٹہ اتارا اور سر پہ رکھ کر چہرے کے گرد تنگ ہالا بنا کر پلو بائے کندھے پہ ڈال لیا سبز جارجٹ کا تھا اور چاروں اطراف سفید موٹی پائپنگ ہوئی تھی پاکستان کا جھنڈا کندھے آستین کلائیاں تک دوپٹے میں چھپ گئی تھی مگر کیا وہ اچھی لگ رہی تھی شاید نہیں لیکن کس کو کسی نے اس سے پوچھا اور ایک دم سے اس اس کا دل پرسکون ہو گیا وقت وہ لوگوں کو اچھی لگنا بھی نہیں چاہتی تھی وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہی تھی وہ تو شاید صرف اپنا دفاع کر رہی تھی نیکی اللہ تعالیٰ کا خوف اسے اب بھی ان میں سے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا ابا ان کے اکپ میں جا کر اس نے ان کو پکارا تو وہ تینوں ایک ساتھ پلٹے او مائی چائلڈ ابا خوشی سے آگے بڑھے وہ ایک رسمی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے ابا سے ملی اور لغاری انکل کو فاصلے سے سلام کیا بیٹا یہ لغاری ہیں میرے دوست اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید مجھے تو آپ جانتی ہوں گی ہم پہلے مل چکے ہیں ولید ایک محفوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا مجھے یاد نہیں میں ہر کسی کو یاد نہیں رکھتی ذرا رکھائی سے کہہ کر وہ ابا کی طرف مڑی اور اپنی بات کا رد عمل آنے سے قبل ہی بولی آپ کو کدھر لے کے جاؤں ابا استنبول کی سیر آپ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے میرا خیال ہے انکل استقلال اسٹریٹ چلتے ہیں اس رونق کے بارے میں بہت سنا ہے ولید کی مسکراہٹ ذرا سمٹی تو تھی مگر وہ ابھی بھی مایوس نہیں ہوا تھا استقلال اسٹریٹ کی رونق سے اس کا اشارہ اس جگہ کے بارس اور نائٹ کلبس کی طرف ہی تھا جہاں تم کہو تم زیادہ جانتی ہوگی استنبول کو ابا مسکرا کر بولے تھے میرا خیال ہے ابا ہم بلیو ماسک چلتے ہیں میں جہان کو بھی بتا دوں وہ سارا پروگرام بنا کر موبائل پہ جہان کو میسج کرنے لگی جان بوجھ کر بھی نام لینے کے باوجود ان باپ بیٹے نے نہیں پوچھا کہ کون جہان اسے مزید کوفت ہوئی اسی کوفت زدہ انداز میں اس نے میسج لکھا ہم بلو ماسک حاجیہ صوفیہ اور ٹاپ کپی جا رہے ہیں تم اسی جگہ آ جاؤ اور اگر تم نہ آئے تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی یہ بات اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دو فوراً جواب آیا تھا فائن اب میں تم سے واقعی کبھی بات نہیں کروں گی تو کیا ٹیکسٹ کرو گی ساتھ ایک معصوم سا مسکراتا چہرہ بھی تھا اس نے جواب نہیں دیا اگر وہ سامنے ہوتا تو وہ اس کی گردن دبوچ لیتی حاجی یا صوفیہ اور ٹاپ کا بھی پیلس ساتھ ساتھ ہی واقع تھے اور ان کے سامنے سڑک کی دوسری جانب استنبول کی مشہور زمانہ نیلی مسجد تھی پچھلی دفعہ اگر ڈی جے اور پھر جہان کی طبیعت خراب نہ ہو جاتی تو وہ لوگ نیلی مسجد ضرور جاتے مگر اب سب بدل چکا تھا نیلی مسجد سلطان احمد مسجد کا رنگ نیلا نہیں تھا مگر اس کی اندرونی ٹائلز نیلی تھیں باہر سے اس کے گنبد یوں تھے گویا چھوٹے چھوٹے پیالے الٹے رکھے ہوں مسجد کے احاطے کے آگے گیٹ تھا اور اس کے باہر قطار میں بینچ لگے تھے یوں کہ ہر دو بینچز کے درمیان ایک میز تھی بینچ پر وہ اور ابا میز کے ایک طرف جبکہ ولید اور لغاری صاحب دوسری طرف بیٹھ گئے موبائل حیا نے گود میں رکھا ہوا تھا گو کہ اب وہ جہان کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی وہاں ہر سو کبوتر پھڑ پھڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے ہوا سے اس کا دوپٹہ بھی پسلنے لگتا وہ بار بار اسے دو انگلیوں سے پیشانی پہ آگے کو کھینچتی نہیں گرنے دینا تھا آج نہیں رات کے سیمینار کے بعد یوں کرتے ہیں کہ عمر خان سے ملیں گے ابا اور لغاری انکل آپس میں محو گفتگو تھے ولید اسے نظروں کے حسار میں لیے اس کے مقابل بیٹھا تھا وہ گردن موڑ کر لا تعلق سی اڑتے کبوتر کو دیکھ رہی تھی دفتن اس نے ابا اور لغاری انکل کو اٹھتے دیکھا چوک کر اس نے گردن موڑ دی تم لوگ بیٹھو ہم ابھی آتے ہیں اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ دونوں آگے بڑھ گئے انہیں کچھ دیکھنا تھا یا کوئی مل گیا تھا یا پھر شاید ولید نے اپنے باپ کو کلو دیا تھا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھی رہی دل کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی ابا کو بھی ترکی آ کر اتا ترک کا اثر ہو گیا تھا پاکستان ہوتا تو وہ کبھی یوں اپنی بیٹی کو دوست کے بیٹے کے ساتھ تنہا چھوڑ کر نہ جاتے تو میں آپ کو واقعی یاد نہیں وہ محفوظ انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا حیا نے گردن پھیر کر سنجیدگی سے اسے دیکھا میرے ابا کے دوستوں کے پاس بہت سے کتے ہیں مجھے کبھی کسی ایک کتے کا بھی نام یاد نہیں رہا وہ جواباً اسی طرح مسکرائے گیا بہت نیک ہو گئی ہیں آپ مگر اس سرخ رنگ میں آپ بہت اچھی لگتی تھی وہ بھیچے رخ موڑے بیٹھی رہی کچھ کھائیں گی آپ کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں فرائی پین اب کے وہ بھی مسکرا کر بولی تھی وہ پھر بھی ڈٹھائی سے مسکراتا رہا گاڑی نہیں ہے آپ کے پاس ادھر آپ کے ساتھ ڈرائیو پہ جانا مجھے اچھا لگتا ہے وہ اسے یاد دلا رہا تھا ایک سنگین غلطی جس کا پردہ وہ کبھی بھی کھول سکتا تھا لمحے بھر کو وہ اندر تک کاپ گئی اپنی حد میں رہے ولید صاحب جو رات کے اندھیرے میں آپ کو فرائی پین کی ایک ضرب سے زمین بوس کر سکتا ہے وہ دن کی روشنی میں تو اس سے بھی بدتر کر سکتا ہے کسی احساس کے تحت اس نے چہرہ موڑا تھا دور سے جہان نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا وہ انہی کی طرف آ رہا تھا نیلی جینز پہ سفید ٹی شرٹ میں ملبوس اس کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ ابھی ابھی سو کر اٹھا ہے حیا کی اٹکی ساز بحال ہوئی اسے زندگی میں کبھی جہان سکندر کو دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی وہ بے اختیار اٹھی گود میں رکھا موبائل زمین پہ جا گرا وہ چونکی اور جلدی سے جھک کر فون اٹھایا اس کی اسکرین پہ بڑی سی خراش پڑ گئی تھی کیا ہوا اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے ولید بھی ساتھ ہی اٹھا تھا جی میڈم آپ اپنی بات پہ قائم ہیں وہ مسکرا کر کہتا اس کے قریب آیا پھر نگاہ ولید پہ پڑی تو اس نے سوالیہ نظروں سے حیا کو دیکھا جہان یہ ابا کے دوست کے بیٹے ہیں ابا ان کے والد کے ساتھ ابھی وہ آ گئے ابا اور لغاری انکل سامنے سے چلتے آ رہے تھے جہان کو دیکھ کر ابا کے چہرے پہ خوشگوار حیرت ابری سوری مامو میں ایئرپورٹ نہیں آ سکا ممی نے بتایا تھا کہ آپ نے خود منع کر دیا تھا ابا سے مل کر وہ مدم مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا لغاری انکل اور ولید سے بھی وہ اسی خوش دلی سے ملا تھا البتہ وہ دونوں استفامیہ نظروں سے سلیمان صاحب کو دیکھ رہے تھے اٹس اوکے آفیشلی پک کر لیا گیا تھا ہمیں اسی لیے میں نے سبین کو منع کر دیا تھا جہان نے مسکرا کر سر کو جنبش دی پھر نگاہ لغاری انکل کے سوالیہ تاثرات پہ پڑی تو جیسے جلدی سے وضاحت دی میں جہان سکندر ہوں سلیمان ماموں کا بھانجا اور داماد حیا کا ہسبینڈ مرمرا کا سمندر ایک دم آسمان سے اٹھا اور کسی تھال کی طرح اس پہ انڈیل دیا گیا وہ اس بوچھاڑ میں بالکل سن سی ہوئی جہان کو دیکھ رہی تھی جس رشتے کے متعلق نہ پوچھنے کی اس نے قسم کھا رکھی تھی اس رشتے کا اقرار یوں اس منظر نامے پہ ہوگا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا داماد او آئی سی لغاری انکل نے بمشکل مسکرا کر سر ہلایا پھر ایک نظر ابا پہ ڈالی جو لمحے بھر کو گنگ رہ گئے تھے مگر جلد ہی سمل بھی گئے مجھے خوشی ہے جہان کہ تم آئے حالانکہ وہ اس کے آنے کے بجائے کسی اور بات پہ خوش تھے سوری مامو مجھے پہلے آ جانا چاہیے تھا اور اگر اب بھی نہ آتا تو حیا نے مجھ سے ساری زندگی بات نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اس نے مسکرا کر حیا کو دیکھا وہ جواباً دھیرے سے مسکرائی جیسے وہ دونوں ہمیشہ سے ایسے ہی آئیڈیل کپل کی طرح بات کرتے رہے ہوں جیسے ان کے درمیان کبھی کوئی تلخ کلامی ہوئی نہ ہو ولید لغاری کے چہرے کی مسکرات پھر یوں غائب ہوئی کہ وہ دوبارہ مسکرا نہ سکا بعد میں سارا وقت وہ محتاط انداز میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا رہا وہ اپنے سامنے اپنے شوہر اپنے باپ کے درمیان بیٹھی لڑکی پہ اب نظر ڈالنے کی بھی جرت نہیں کر رہا تھا اس سے پہر جہان نے ان تینوں مہمانوں کے بہت اچھے طریقے سے توازو کی ٹاپ کپی حاجیہ صوفیہ میوزیم کی راہداریوں میں ان کو ساتھ لیے وہ ایک اچھے گائیڈ کے فرائض انجام دے رہا تھا آج استنبول میں حیاء کا پہلا دن تھا جب وہ بہت اعتماد سے جہان کے پہلو میں چل رہی تھی تم ان دونوں کو ہوٹل ڈراپ کر کے ابا کو گھر لے جانا میں خود ہی گھر آ جاؤں گی ابھی مجھے یہاں کچھ کام ہے واپسی کے وقت اس نے جہان سے دھیرے سے کہا تھا وہ شانے اچکا کر بنا اعتراض کے ساتھ چلا گیا اس کے جانے کے بعد وہ نیلی مسجد کے گیٹ کے اندر چلی آئی اسے یہاں کوئی کام نہیں تھا اسے بس کچھ وقت تنہائی چاہیے تھی مسجد کے احاطے میں سبززار پہ پانی کا فوارہ ابل رہا تھا اونچے گمبدوں پہ چھاؤں سی چھائی تھی وہ سر جھکائے روش پہ چلتی اندر جا رہی تھی اندھیروں پہ اندھیرے اس کے اوپر لہر اس کے اوپر بادل اس کے قدموں میں تھکاوٹ تھی اس شخص کی سی تھکاوٹ جس کا سراب اسے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے زندگی کے بائیس برس ایک دھوکے میں گزار دینے کے بعد اس کو آج پہلی بار لگا تھا کہ وہ سب صرف ایک سراب تھا چمکتی ریت جسے وہ آب حیات سمجھتی تھی اور نہیں بنایا جس کے جس کے لیے اللہ تعالی نے نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور اندر اس عظیم الشان ہال میں وہ گھٹنوں کے گرد بازو کا حلقہ بنائے تھوڑی ان پہ جمائے ساری دنیا سے لا تعلق بیٹھی تھی تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کی تھی اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کر کے غلط کیا تھا اس نے بہت دفعہ اللہ تعالیٰ کو نہ کی تھی اسے کبھی اس بات سے فرق نہیں پڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کیسا دیکھنا چاہتا ہے وہ ہمیشہ وہی بنی رہی جیسے وہ خود کو دیکھنا چاہتی تھی وہ سمجھتا ہے اسے پانی یہاں تک کہ وہ اس کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں کچھ نہیں پاتا اور وہ اس کے قریب اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے اس نے آنکھیں بند کر کے چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا جن دنوں اس کا تازہ تازہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا اس نے دوپٹہ بالکل گردن میں لینا شروع کر دیا تھا کتنا ڈانٹتے تھے تایا فرقان اور بھی شروع شروع میں مگر جب وہ خاموشی سے ان کی بات سنی انسنی کر کے آگے نکل جاتی تو رفتہ رفتہ سب نے کہنا چھوڑ دیا اور پھر اس سفر کی نوبت کہاں آ پہنچی اس کی ویڈیو کو اس کی ویڈیو کو مجرے کا نام دیا گیا ایک بدنام زمانہ آدمی اس کے پیچھے پڑا تھا سائمت آئی اس کے بارے میں آگے پیچھے ہر جگہ نازیبہ باتیں کہتی پھرتی تھیں اور ایک اغوا کار شخص اس کے بازو پہ وہ نام داغ دیا جو شرفا اپنے منہ سے نہیں نکالا کرتے تھے اس نے دھیرے سے سر اٹھایا اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں سکون ہوتا ہے کوئی اس سے پوچھتا تو وہ کہتی مسجدوں میں نور ہوتا ہے نور اوپر نور کے اس نے آہستگی سے گردن موڑی اس کے بائیں طرف ایک تیرہ چودہ سال کا ترک لڑکا آ بیٹھا تھا جس کے ایک بازو پہ پلستر چڑھا تھا وہ گم سم سی نگاہوں سے اوپر مسجد کی منقش چھت کو دیکھ رہا تھا نور کیا ہوتا ہے تم جانتے ہو وہ اتنے ہولے سے بولی تھی کہ اپنی آواز بھی سنائی نہ دی نور وہ ہوتا ہے جو اندھیری سرنگ کے دوسرے سرے پہ نظر آتا ہے گویا کسی پہاڑ سے گرتا پگھلے سونے کا چشمہ ہو وہ اسی چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا اور کیسے ملتا ہے نور جو اللہ تعالیٰ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے کسی کا نور پہاڑ جتنا ہوتا ہے کسی کا درخت جتنا کسی کا شعلے جتنا اور کسی کا پاؤں کے انگوٹے جتنا لڑکے نے سر جھکا کر اپنے پاؤں کو دیکھا انگوٹھے جتنا نور جو جلتا بجھتا بجھتا جلتا ہے یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کچھ دن تک بہت دل لگا کر نیک عمل کرتے ہیں اور پھر کچھ دن سب چھوڑ چھاڑ کر ڈپریشن میں گھر کر بیٹھ جاتے ہیں اور انسان کیا کرے کہ اسے آسمانوں اور زمین جتنا نور مل جائے وہ اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دے اسے اتنا نور ملے گا کہ اس کی ساری دنیا روشن ہو جائے گی وہ پھر سے گردن اٹھائے مسجد کی اونچی چھت کو دیکھنے لگا تھا اسے محسوس ہوا اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگ رہا ہے وہ دھیرے سے اٹھی اور باہر کی طرف چل دی سنو وہ پیچھے سے بولا تھا حیا لمحے بھر کو رکی دل کو مارے بغیر نور نہیں ملا کرتا وہ پلٹے بغیر آگے بڑھ گئی دل تو مارنا پڑتا ہے مگر ضروری تو نہیں ہے کہ ٹھوکر بھی کھائی جائے انسان ٹھوکر کھائے بغیر زخم لیے بغیر خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کہتا نیلی مسجد کے کبوتروں کی طرح اوپر اڑنا کیوں چاہتا ہے پہلے حکم پہ سر کیوں نہیں جھکاتا ہم سب کو آخر منہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے اور گرنے کے بعد ہی بات کیوں سمجھ میں آتی ہے اس نے ہتیلی کی پشت سے دھیرے سے آنکھیں رگڑی اور باہر نکل آئی ایک فیصلہ تھا جو اس نے نیلی مسجد کے گمبتوں کو گواہ بنا کر کیا تھا اب اسے اس فیصلے کو نبھانا تھا پپو اور ابا لاؤن میں بیٹھے بیتے دنوں کی باتیں کر رہے تھے پپو بہت خوش تھی بار بار نم آنکھیں پوش تھی وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی جہان کیک ٹرے میں سیٹ کر رہا تھا آج اس نے کون سا اعتراف کیا ہے وہ سب یوں ظاہر کر رہے تھے گویا انہیں یاد ہی نہ ہو تمہاری پڑھائی کا حرج تو بہت ہو گیا ہوگا اتنے دن لگا دیا دلار میں دورم آفیسر نے طلبی کی ہوگی وہ کیک بھی کچھ چھڑکتے ہوئے پوچھ رہا تھا نہیں ڈورم میں حاضری مارکنگ کا کوئی نظام نہیں ہاں کلاسز کا حرج ہوا تو ہے پانچ دن تو اسپرنگ بریک میں شامل ہو گئے تھے اوپر کے چھ دن کی غیر حاضری لگی ہوگی اب مزید صرف ایک چھٹی کی گنجائش ہے میرے پاس وہ کیتلی میں چائے ڈالتے ہوئے بولی تھی دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے اگزامز کب ہیں مئی کے آخر سے جون کے پہلے ہفتے تک اور پاکستان تم نے پانچ جولائی کو جانا ہے نا یہ آخری مہینہ تو شاید صرف ترکی گھومنے کے لیے ہے ہاں مگر ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ قریبی ممالک بھی دیکھ لیں کوئی قطر جا رہا ہے تو کوئی پیرس وہ ٹرے ٹرے اٹھا کر جانے کے لیے مڑی ہم لندن چلیں ہایا نے پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا وہ اوون سے اسنیکس کی پلیٹ نکالتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا تھا ہم لندن جا رہے ہیں کچھ عرصے تک ابا کے علاج کے لیے تم بھی چلو آئیڈیا تو اچھا ہے سوچوں گی وہ جواباً مسکرائی اور ٹرے لیے باہر آ گئی میری بہت خواہش تھی بھائی کہ یہ سب پاکستان میں سب رشتہ داروں کے ساتھ ہو لیکن شاید ایسا جلد ممکن نہ ہو اور پھر ہم دونوں ہیں تو یہاں اس لیے میں نے سوچا کہ غیر رسمی انداز میں رسم کر لیں پپو شاید ابا سے بات کر چکی تھی تب ہی وہ مسکرا رہی تھی وہ جو کارپٹ پہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرے سے پیالیاں نکال کر میز پہ رکھ رہی تھی نا سے انہیں دیکھنے لگی پپو مسکراتے ہوئے اٹھی اور چند لمحوں بعد چھوٹی سلور ٹرے لے آئی جس میں سرخ فیتا رکھا نظر آ رہا تھا حیا نے نا سے ٹرے کو دیکھا پھر کچن سے ٹرالی دھکیل کر لاتے جہان کو وہ بھی پھپھو کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر رکا پھر سوالیہ نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھا جہان سکندر آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں پھپو نے بظاہر مسکراتے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے متنبع کیا وہ شاید راضی نہیں تھا مگر نہیں کہہ کر ٹرالی آگے لے آیا ہایا ٹریپ میز پہ ہی چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی اسے اب نظر آیا تھا سرخ فیتے کے دونوں سروں پہ ایک ایک انگوٹی بندی تھی شادی کا وقت تو ظاہر ہے ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے مگر ہر ماں کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میں اپنی بہو کو نسبت کی انگوٹی پہنا دوں فاطمہ بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا وہ دونوں انگوٹھیوں کو پکڑے ان ان دونوں کے کے پاس آئیں ہاتھ ہاتھ بڑھانے پہ نے کسی کسی کیفیت میں اپنا آگے کیا انہوں نے مسکراتے ہوئے اس میں انگوٹھی ڈال دی وہ ایک سادہ پلیٹینیم بینڈ تھا سرخ ربن کے دوسرے سرے سے بندھا بینڈ انہوں نے دھیان کی انگلی میں ڈالا پھر ٹرے سے چھوٹی کیچی اٹھا کر ربن درمیان سے کاٹا دونوں کی انگوٹھیوں سے بندھا ربن ان کی انگلیوں کے ساتھ جھولتا رہ گیا ترکی میں منگنی شاید اسی طرح ہوا کرتی تھی نے سن ہوتے ہوئے دماغ کے ساتھ سر اٹھایا جہان کو دیکھتے ہوئے رہا تھا وہ اس کی چوم کر دے رہی ابا بھی اٹھ کر اس کو گلے سے لگائے دعائیں دے رہے تھے وہ سب کتنا حسین تھا کسی خواب کی طرح دھنک کے سارے رنگوں سے مزین کوئی بلبلا جو کشش شکل سے آزاد ہو کر اوپر اڑتا جا رہا ہو اوپر اور اوپر تم کیوں چپ بیٹھے ہو برخوردار ابا شاید جہان سے پوچھ رہے تھے میں سوچ رہا ہوں میں وہ پہلا آدمی ہوں گا جس کی منگنی اس کی شادی کے بعد ہوئی ہے وہ دھیرے سے ہنس کر بولا تھا وہ نچلا لب دبائے جلدی سے ٹرے لیے کچن میں آ گئی اس کا ست رنگا بلبلا اوپر بہت اوپر تیرتا جا رہا تھا شام میں دیر سے جہان ابا کو واپس چھوڑنے گیا اور پھپو اپنا کام نپٹانے لگی تو وہ لاؤنج میں آ بیٹھی اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی سے بندھے ریبن کو دیکھتے ہوئے وہ زیر لب مسکرا رہی تھی تبھی لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجی ہیلو اس نے ریسیور اٹھایا دوسری جانب کوئی نسوانی آواز تھی کیا میں مسٹر جہان سکندر سے بات کر سکتی ہوں نہیں وہ ذرا باہر تک گئے ہیں کوئی پیغام ہو تو دے دیجیے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولی جہان کو کہنا اس نے جو پارسل مجھے بھجوایا تھا وہ کھو گیا ہے کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے شاید میں اسے رات میں کال کروں گی اس کے ساتھ ہی اس نے فون رکھ دیا ہایا یعنی نے ایک نظر ریسیور کو دیکھا اور پیشانی اچکاتے ہوئے اسے ایک ریڈل پہ ڈال دیا جہان جب واپس آیا تو وہ لاؤنج میں منتظر بیٹھی تھی پھپو اب تک سونے جا چکی تھی ہایا کا ارادہ تھا کہ وہ لندن کے ٹرپ کا پروگرام جہان سے ڈسکس کرے اور بھی بہت سی باتیں تھیں مگر پہلے اس کا پیغام مامو صبح ہوٹل سے ہی ایئرپورٹ چلے جائیں گے ہمیں آنے سے منع کر دیا ہے تم یوں کرو دو کافی بنا لاؤ میں کچھ نئی موویز لایا تھا وہ دیکھتے ہیں وہ بہت اچھے موڈ میں کہتے ہوئے ٹی وی کے نیچے بنے ریک کی طرف آیا تھا اوکے لاتی ہوں اور ہاں تمہارے لیے فون آیا تھا وہ اٹھتے ہوئے بولی کوئی لڑکی تھی نام تو نہیں بتایا مگر کہہ رہی تھی کہ تمہارا پارسل اسے نہیں ملا کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے شاید وہ رات میں کال کرے وہ تیزی سے مڑتے ہوئے اٹھا تھا میرا پارسل اسے نہیں ملا اور کیا کہا وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا کچھ نہیں کافی لاؤں نہیں رہنے دو وہ قدرے مسترب انداز میں کہتے ہوئے صوفے کی طرف آیا اور فون اٹھا کر سی ایل آئی چیک کرنے لگا اس کے انگلی میں انگوٹی اب بھی تھی مگر ربن نہیں تھا تم تمہیں صبح کیمپس بھی جانا ہوگا تم یوں کرو سو جاؤ میں بس تھوڑا کام کروں گا وہ الجھے الجھے متفکر انداز میں سی ایل آئی چیک کرتے ہوئے بولا تھا سترنگا بلبلا پھٹ گیا تھا سارا موڈ غارت سارا پلان ختم وہ اچھا کہہ کر بدلی سے کمرے میں چلی آئی اس کا کمرہ لاؤنج سے ملحقہ تھا دروازے کی ہلکی سی دراز اس نے کھلی رہنے دی جب تک وہ سو نہیں گئی اسے جہان صوفے میں مسترف سا بیٹھا فون کو دیکھتا نظر آ رہا تھا وہ صبح فجر پہ اٹھی تو دیکھا جہان اسی طرح صوفے میں بیٹھا فون کو دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں رات جاگنے سے سرخ ہو رہی تھی اس لڑکی کا فون نہیں آیا تھا شاید انتظار لا حاصل اس کے دل پہ بہت سا بوجھ آن پڑا تھا کلاس میں وہ سر سے دوپٹہ اتار کر گئی تھی اور بالکل پیچھے بیٹھی رہی باہر نکلتے ہی اس نے دوپٹہ پھر سے سر پہ لے لیا کامن روم میں واپس آئی تو معتصم مل گیا کیا حال ہے حسین اور معتصم اس کے لیے کھڑے ہو گئے تھے ڈی جے کے سکھائی گئی اردو وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس آئی میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں مجھے تمہیں کچھ دکھانا تھا آخری فقرہ اس نے انگریزی میں ادا کیا پزل باکس وہ کھلا نہیں مگر اس پہ لکھی پہیلی مل گئی ہے ٹھہرو میں لے آؤں وہ الٹے قدموں واپس پلٹ گئی کمرے میں آ کر اس نے بیگ کھولا کپڑے جوتے سویٹر پرس ہر چیز الٹ پلٹ کی مگر پزل باکس وہاں نہیں تھا کدھر گیا یہی تو تھا آخری دفعہ رکھا تو تھا اس نے وہ سوچنے لگی ہاں اسٹڈی میں جب وہ جہان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اوہ خدا نہ کرے وہ پاشا کے ہاتھ لگے اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اس کی ٹوٹی اسکرین کو دیکھتے ہوئے عائشہ کا نمبر ملانے لگی سفید محل کے باغیچے میں سپہر اتری تھی عائشہ اسٹول پہ بیٹھی ورک ٹیبل پہ لکڑی کا ٹکڑا رکھے نوکدار سے اس اس کو چھید رہی تھی کی آنکھیں مکمل اپنے کام پہ مرکوز تھی عائشہ ہایا کی کال بہارے اس کا موبائل پکڑے بھاگتی ہوئی باہر آئی عائشہ نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا اور پھر موبائل تھام لیا سلام علیکم حیا اب وہ فون کان سے لگائے ازلی خوش دلی سے رسمی باتیں کر رہی تھی بہارے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی اور ہلکی سی مسکرات کے ساتھ باتیں سننے لگی پزل باکس عائشہ کی مسکرات ذرا سمٹی بھاویں الجن سے سکڑی تمہارا والا کدھر رکھا تھا بہارے نے چوک کر اسے دیکھا اس کا دل اس لمحے زور سے دھڑکا تھا میں نے کل ہی پوری سٹڈی کی صفائی اپنے سامنے کروائی ہے اگر ہوتا تو مل جاتا ہو سکتا ہے تم ساتھ لے گئی ہو اچھا تم فکر نہ کرو میں دوبارہ دیکھ کر کرتی ہوں اس نے موبائل بند کر کے میز پہ رکھا بہارے تم نے حیا کا پزل باکس تو نہیں دیکھا نہیں بہارے نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا چلو پھر یوں کرتے ہیں کہ مل کر تلاش کرتے ہیں مہمان کی چیز میزبان کے گھر میں کبھی کھونی نہیں چاہیے بہت شرمندگی کی بات ہوتی ہے وہ چیزیں سمیٹتے ہوئے اڑ گئی بھارے سر جھکائے اپنی بڑی بہن کے پیچھے چل دی اس کے ذہن کے پردے پہ صرف ایک آواز گونج رہی تھی یہ یہ باکس میرے میرے پاس ہے بات اور تمہارے درمیان راز رہے گی تم یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں ٹھیک ٹھیک عبد الرحمن اس نے بے دلی سے زیر لب دہرایا تھا اس روز جب عائشہ نے اسے ایس ایم ایس کیا تب وہ حالے کے ساتھ جمعے کی نماز پہ ایوب سلطان جامعہ آئی ہوئی تھی نماز جمعہ پہ جامعہ میں خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا ترک رسم کے مطابق کم سن بچے جمعے کی نماز پڑھنے سلطان کے مخصوص لباس میں آتے سنہری پگڑی سنہرا اور سفید زرتار لباس میان میں تلوار کامدار جوتے پہننے اور نن سلاطین اپنی ماؤں کی انگلیاں تھامے ہر جگہ پھر رہے ہوتے تھے انصاری محلے میں حالے کے ساتھ چلتے ہوئے اسے بے اختیار اپنا اور ڈیجے کا ترکی میں پہلا دن یاد آیا تھا وہ دن جو بہت طویل تھا اب ان ساڑھے تین ماہ میں کتنا کچھ بدل چکا تھا انصاری محلے میں استنبول کے بہترین اور سستے اسکارف ملا کرتے تھے وہ اب سر ڈھکے بغیر باہر نہیں نکلتی تھی مگر اس کے سارے دوپٹے شیفون کے یا ریشمی ہوتے تھے جو سر پہ نہیں ٹکتے تھے اب وہ یہاں ایسے اسکارف لینے آئی تھی جو سادہ اور ایک رنگ کے ہوں نہ کہ ایسے شوخ اور کامدار کے ہر کسی کی توجہ گھیرے اسے اب کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا تھا جہان اس کا تھا اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا وہ اپنے چند جوڑوں کے ساتھ ہم رنگ اسکارف پیک کروا رہی تھی جب چون بجی اس نے فون نکال کر کو شدہ عائشہ کا پیغام جگمگا رہا تھا میں نے سارے گھر میں ڈھونڈا مگر نہیں ملا تم خود کسی دن آ جاؤ دوبارہ مل کر ڈھونڈ لیتے ہیں اس نے ویکینڈ پہ آنے کا وعدہ کر کے موبائل پرس میں رکھ دیا واپسی پہ جواہر چلتے ہیں مجھے فون کی اسکرین ٹھیک کروانی ہے شیور حال نہامی بھر لی وہ ڈی جے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہی رہا کرتی تھی حال ہاں ہی جی، ان لوگوں میں سے تھی جو دوسروں کی مدد کے لیے ہما وقت تیار رہتے اور بدلے کی توقع بغیر مدد کرتے رہتے تھے ترکی کے پرخلوص لوگ سے انہوں نے انڈر گراؤنڈ میٹرو پکڑی پہلا چھوڑ کر وہ دوسرے پہ اتر گئی اسٹیشن سے باہر سامنے ہی جواہر شاپنگ مال تھا بلند و بالا کھجور کے درخت لش چمکتا مال روشنیوں کا سمندر حال ہاں ہی جی، کچھ کھانے کے لیے ٹیک اوے کرنے ایک ریسٹورینٹ میں چلی گئی اور وہ بلائی فلور پہ فون ریپیئرنگ شاپ میں آ گئی پانچ دس منٹ کا کام ہے میم آپ کاؤچ پہ بیٹھ جائیں میں ابھی کر دیتا ہوں جس ترک دکان لڑکے نے جس ترک دکاندار لڑکے نے اسے فون فون لیا تھا وہ کا معائنہ کر کے بولا تھا وہ سر ہلا کر سامنے کاؤچ پہ آ بیٹھی اور ریک سے ایک میگزین اٹھا کر یوں ہی ورک گردانی کرنے لگی لڑکا اب شوکیس کے پیچھے کڑا اس کے موبائل کے ٹکڑے الگ کر رہا تھا کیسنگ اتار کر اس نے بیٹری نکالی تو ایک دم رک گیا اور سر اٹھا کر قدرے تجبسب سے حیا کو دیکھا میڈم اس نے ذرا الجھن سے پکارا ہے نے میگزین سے سر اٹھا کر اسے دیکھا کیا ہوا یہ لگا رہنے دوں کیا وہ رسالہ رکھ کے اس کے قریب چلی آئی آپ کے فون میں جی پی ایس ٹریسر ہے اسے لگا رہنے دوں ٹریسر میرے فون میں ٹریسر ہے وہ سانس لینا بھی بھول گئی اوہ آپ کو نہیں معلوم تھا جس نے یہ ٹریسر ڈالا ہے وہ تو ہمہ وقت آپ کی لوکیشن ٹریس کر رہا ہوگا وہ بنا پلک جھپکے اپنے موبائل کے اندر لگے ناخن برابر باریک ٹریسر کو دیکھے گئی اور وہ سوچتی تھی پاشو کو اس کی لوکیشن کا کیسے پتا چلتا ہے یقیناً اس کے پچھلے فونس میں بھی ٹریسر ہوں گے تبھی یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے میم وہ جب چاہے اس سے فون کا مائک آن کر کے آپ کی گفتگو بھی سن سکتا ہے اب اس کا کیا کروں وہ چند لمحے اسے دیکھی گئی اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا اسے لگا رہنے دو ریئلی لڑکا حیران ہوا تھا ایک ٹریسر نکالوں گی تو وہ دس اور ڈال دے گا اس لیے بہتر ہے میں اس کو اسی ٹریسر سے دھوکہ دیتی رہوں میں ہر جگہ اسے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گی خصوصاً اس جگہ نہیں جہاں میں نہیں چاہتی کہ اس کو پتہ چلے اوہ ویری اسمارٹ لڑکا مسکرا دیا میں آپ کو کسی چھوٹی سی ڈبی میں یہ ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اسے بار بار فون سے علیحدہ نہ کرنا پڑے وہ اب احتیاط سے ٹریسر نکال رہا تھا ابھی تک پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی عبد الرحمن پاشا وہ کیا کرے اس آدمی کا وہ اپنا اتنا وقت اور توانائی اس پہ کیوں صرف کرتا تھا کیا یہ اندھی محبت تھی یا شاید کچھ اور اندھیری کمرے میں مدھم سب بلب کی روشنی بکھری تھی اور جزیرے کے ساحل سے سر ٹکراتی لہروں کی سر یہاں تک محسوس ہوتی تھی عائشہ آنکھوں پہ بازو رکھے قریباً نیم میں جا چکی تھی جب بہارے نے پکارا عائشہ بات سنو وہ چت لیٹی چھت پہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسو دور تھی ہم عائشہ کی آواز نیم غنوچگی سے بھوجل تھی جب بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بہت جھوٹ بولنے والا لکھ لیتا ہے بہارے نے چوک کر اسے دیکھا عائشے کی آنکھوں پہ بازو تھا شکر کہ وہ بہارے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی اپنے پاس کدھر آسمانوں پہ ہاں آسمانوں پہ کیا اس کے نام کے ساتھ جھوٹا کسی بڑے پوسٹر پہ لکھا جاتا ہے شاید ایسا ہی ہو اب سو جاؤ عائشے اگر اللہ تعالیٰ وہ پوسٹر آسمان پہ بچھاتے تو کیا سب کو اس کے نام کے ساتھ جھوٹا لکھا نظر آئے گا اس کی آواز میں انجانا سا خوف تھا چشم تصور میں اس نے دیکھا باہر آسمان پہ سرخ انگاروں سے لکھا تھا اناتولیہ کی بہار گل بہت جھوٹ بولنے والی ہاں سب کو ہر جگہ سے وہ نظر آئے گا جو گھر کے اندر کمرے کے اندر ہوگا اسے بھی ہاں اب سو جاؤ بچے صبح کام پہ بھی جانا ہے اور اگر کوئی بیٹھ کے نیچے گھس جائے تو وہاں سے بھی آسمان نظر آئے گا ہاں اور بہارے گل تم اب بولی تو میں تمہیں ٹرنگ میں بند کر دوں گی عائشہ جھنجھلا کر بولی تھی اس کی نیند بار بار ٹوٹ رہی تھی وہ سارے دن کی تھکی ہوئی تھی بہارے ذرا سی عائشہ کے قریب کھسکی اور چہرہ اس کے قریب کان کے قریب لے آئی عائشہ اس نے بہت دھیمی سی سرگوشی کی کیا ٹرنک کے اندر سے آسمان نظر آئے گا اللہ اللہ عائشہ نے غصے سے بازو ہٹایا بہارے نے غڑاپ سے منہ کمبل کے اندر کر لیا مگر اسے کمبل کے اندر سے بھی آسمان نظر آ رہا تھا سرخ انگارے اسی طرح دھیک رہے تھے اس شام وہ ٹاکسم اپنی سرخ ہیل ٹھیک کروانے آئی تھی جب ہیل جڑ گئی تو وہ کسی خیال کے تحت شاپر لیے اسکوائر کے مجسمے کی طرف آ گئی استقلال یمینی مجسمہ مجسمے کے کے گرد گھاس گول اراضی کو مثبت کے نشان کی طرح دو گزرگاہوں نے کاٹ رکھا تھا جس سے گول قطع چار برابر خانوں میں بٹ گیا تھا کمپاس کے چار خانے ہر سو ٹیولپس کی مہک تھی بہادر جرنیل اب مجسم صورت اس کے سامنے کھڑے تھے عطا ترک مصطفیٰ کمال پاشا وہ دوسرا پاشا تھا جس سے اس کو شدید تفرت ہونے لگی تھی صرف اس کی وجہ سے وہ روز کلاس میں اسکارف اتارتی تھی اور ٹالی اس کو ایک استضائیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا کرتی تھی اس ایک آدمی نے اسے ہرا دیا تھا مگر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے ڈی جے کہیں دور سے بولی تھی وہ چند قدم مزید آگے چل کر آئی اس نے مجسم ہوئے جنگجو کی پتھر آنکھوں میں دیکھا یہ آدمی کیوں جیتا کیوں یہ لڑنا جانتا تھا کیونکہ اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی کیونکہ وہ لڑتا رہا یہاں تک کہ اسے فتح مل گئی اور ایک جنگجو کو کیسے ہرایا جاتا ہے اس نے میجر احمد سے دل ہی دل میں پوچھا تھا اس سے مقابلہ کر کے اس سے تب تک لڑے جب تک فتح نہ مل جائے یا جان نہ چلی جائے جواب فوراً آیا تھا اگر وہ غلط ہو کر اتنا پورا تماد تھا تو وہ صحیح ہو کر پورا تماد کیوں نہیں تھی وہ غلط ہو کر جیت سکتا تھا تو وہ صحیح ہو کر کیوں نہیں جیت سکتی تھی وہ کیوں اتارے اسکارف ان لوگوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ کرے زیادہ سے زیادہ سبانجی والے نکال دیں گے تو نکال دیں مگر کیوں نکال دیں نہیں وہ نہ اسکارف اتارے گی نہ میدان چھوڑے گی وہ عطا ترک کے مجسمے کو یہی اسکارف لپیٹ کر سبانجی کے کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھ کر دکھائے گی مسجد میں جو فیصلہ میں نے کیا تھا اسے بس اب پورا کرنا ہے طیب اردگان کو قانون بدلنا پڑے سو پڑے وہ مزید ذلت سے نہیں گزرے گی اللہ تعالیٰ کی حدود مذاق نہیں ہوتی اب وہ اسکارف پہن کر ہی پڑے گی دیکھتے ہیں کون روکتا ہے اسے اس کی ماں اسے روئے ترک کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے اس نے عہد کیا تھا کہ وہ اسے زندگی بھر کہ وہ اس سے زندگی بھر اپنے اسکارف پہ سمجھوتا نہیں کرے گی وہ نقاب نہیں کر سکتی وہ برقع نہیں اوڑھ سکتی مگر اسکارف اور یہ ایک کام ہے جو وہ کر سکتی ہے تو پھر اسے روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے کوئی راستہ تو ہوگا رستہ ضرور ہوتا ہے میجر احمد نے کہا تھا رستے ڈھونڈے جاتے ہیں اسے بھی راستہ ڈھونڈنا تھا آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے اسکارف کو تھوڑی تلے پن سے جوڑا پھر سامنے کے دو تکون پلوں میں سے ایک کو مخالف سمت چہرے کے گرد لپیٹ کر سر کے پشت پہ پن سے لگا دیا اسکاف خاصا بڑا تھا دوسرے پلو نے سامنے سے اسے ڈھک دیا نیچے سیاہ اسکرٹ پہ اس نے پوری آستینوں والا محرون پھولدار بلاؤس پہن رکھا تھا توقع کے برخلاف محرون اسکاف کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ کافی اچھا لگ رہا تھا کتابیں اٹھائے بیگ کندھے پہ ڈالے جب وہ سبانجی کی مرکزی عمارت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو سامنے ہی ٹالی چند یورپین اسٹوڈنٹ کے ساتھ آتی دکھائی دی وہ گزرتے گزرتے آج کل حیا کے اسکارف پہ کوئی تبصرہ کر دیا کرتی تھی اب بھی حیا کو آتا دیکھ کر اس کے لبوں پہ استحزائیہ مسکراہٹ ابھری حیا اس نے زور سے آواز دی حیا اسے نظر انداز کر کے تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی آج اس کی پہلی کلاس ٹالی کے ساتھ ہی تھی Haya what colour is your hair today blue Haya بنا کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی پیچھے سے آتے قہقے کو اس نے نظر انداز کر دیا آج کل جہاں ان لڑکیوں سے سامنا ہوتا وہ اسے عرب لڑکی کہہ کر پکارا کرتی تھی بدتمیز نہ ہو تو آج وہ بنا اسکاف اتارے کلاس میں چلی آئی اور دوسری قطار میں بہت اعتماد سے بیٹھ گئی چند ہی لمحوں بعد تالی اس کے ساتھ آ بیٹھی تم نے اسکاف نہیں اتارا کیا ابھی سب کے سامنے اتارو گی جواباً اس نے بہت اعتماد سے مسکرا کر تالی کو دیکھا دیکھتے ہیں جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ کتابیں جوڑنے لگی اندر سے اس کا دل بھی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا آج کیا ہوگا وہ اسے نکال دیں گے کیا پروفیسر بابر سوات نے ابھی لیکچر شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ان کی نگاہ حیا پہ پڑی گئی مس میرا نہیں خیال کہ آپ کو کلاس روم میں اسکاف کرنے کی اجازت ہے وہ براہ راست اس سے مخاطب ہو کر بولے بہت سے طلباء و طالبات گردنیں موڑ کر اسے دیکھنے لگے جو ساری بڑی بڑی باتیں احادیث آیات اقوال اس نے اس موقع کے لیے یاد کر رکھے تھے وہ سب اسے بھول گئے تھے اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے وہ بالکل خالی خالی نگاہوں سے پروفیسر کا چہرہ دیکھنے لگی طالب مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی مس آپ ہیڈ کورنگ ریموو کریں انہوں نے دہرایا جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے عائشہ نے ایک دفعہ کہا تھا مگر اسے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے سب اسے ہی دیکھ رہے تھے اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تب ہی پیچھے سے کوئی ترک لڑکی بول اٹھی سر یہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہے مہمان اور یہ رول مہمانوں پہ اپلائی نہیں ہوتا اس نے جلدی سے اپنے پروفیسر کو کچھ یاد دلایا تھا اوہ سوری آپ مہمان ہیں پلیز تشریف رکھیے پروفیسر بہت شائستگی سے معذرت کر کے لیکچر شروع کرنے لگے تالی کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی پھر گردن موڑ کر پیچھے اپنی محسنہ کو دیکھنا چاہا لیکن لیکچر شروع ہو چکا تھا تمام سر جھکنے لگے تھے وہ اس لڑکی کو دیکھ نہیں پائی سو چہرہ واپس موڑ کر موڑ لیا اس کے دل و دماغ سن سے ہو چکے تھے کسی خواب کسی کیفیت میں اس نے لکھنا شروع کیا سب اتنا آسان ہوگا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا یہی رکھا تھا کہاں جا سکتا ہے وہ ویکینڈ پہ بھی آئی تھی اور اب عائشہ اور بہارے کے ساتھ مل کر ساری اسٹڈی چھان کر مایوسی سے کہہ رہی تھی وہ بہت قیمتی تھا میں اسے کھونے کی متحمل نہیں ہو سکتی ساتھ کھڑی بہارے کا چہرہ زرد اور سر جھکا ہوا تھا اس کے ہاتھ بہت دھیرے سے چل رہے تھے آج شاید وہ بیمار تھی تمہیں کیا ہوا ہے بہار کا پھول وہ بہارے کا یہ پس مردہ انداز کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی سو پوچھے بنا نہ رہ سکی بہارے گردن اٹھا کر خالی خالی خاموش نظروں سے اسے دیکھا وہی پرانا مسئلہ صبح کو ایک سیپ ملا جس میں موتی نہیں تھا حالانکہ مجھے تو آج ایک بھی سیپ نہیں ملا عائشہ اپنے گھر سے پزل باکس کھو جانے پہ بہت اداس تھی اب میرے سیپ سے موتی کبھی نہیں نکلے گا بہاریں بڑبڑائی دونوں محسوس کیے بنا اسٹڈی ٹیبل کے دراز کھول کھول کر دیکھ رہی تھی وہ باکس عبد الرحمن کے ہاتھ نہ لگ جائے مجھے اسی بات کا ڈر ہے وہ باکس اس کو نہیں ملنا چاہیے عائشہ بہارے کی گردن مزید جھک گئی ملازمہ کبھی چوری نہیں کرتی اس نے بھی باکس نہیں دیکھا کہاں ڈھونڈے حیا تھکے تھکے سے انداز میں کرسی پہ گر سی گئی اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا آئی ایم سوری حیا عائشہ نے آسردگی سے کہا اسی پل کمرے میں دبی دبی سسکیاں گونجنے لگی حیا نے چوک کر بہارے کو دیکھا وہ سر جھکائے ہولے ہولے رو رہی تھی بہارے کیا ہوا وہ دونوں بھاگ کر اس کے پاس آئی بہارے نے بھیگا چہرہ اٹھایا وہ باکس عبد الرحمن کے پاس ہے اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا کیا وہ سانس لینا بھول گئی پائشی خود ششدر سی کھڑی رہ گئی مگر مجھے پتا ہے کہ اس نے وہ کدھر رکھا ہے میں تمہیں لا دیتی ہوں بہارے ایک دم اٹھی اور باہر بھاگ گئی وہ دونوں ساکت ششدر سی اپنی جگہ کھڑی تھی پانچ منٹ بعد ہی بہارے واپس آئی تو اس کا بھیگا چہرہ خوشی سے دبک رہا تھا اس کے ہاتھ میں پزل باکس تھا وہ حیا کا پزل باکس ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں تھا یہ لو تمہاری امانت اس نے باکس حیا کی جانب بڑھا دیا بہارے گل حیا سلیمان تم سے بہت پیار کرتی ہے اس نے بے اختیار جھک کر اس ننی پری کے دونوں گال چومے پر تم اس کو ڈانٹنا مت سچ بولنے پہ کسی کو ڈانٹا نہیں کرتے اس نے ساتھ ہی عائشہ کو کہہ دیا تھا جو بہارے سے ذرا سی خفا لگ رہی تھی مگر اس کی بات سمجھ کر مسکرا دی آنے کسی کے گھر گئی ہوئی تھی کھانا کھانے کے بعد وہ حیا کو واپس چھوڑنے کے لیے گھر سے نکل آئی باہر قریبی کل کلب سے عبد الرحمن کا گھوڑا لے آئی تھی اور اب اس پہ بیٹھی ان دونوں کے عقم میں چلی آ رہی تھی اسے الرحمن نے رائڈنگ سکھائی ہے بہارے سے اچھی رائڈنگ پورے ادا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا وہ بس مسکرا کر رہ گئی الرحمن کا نام وہ آخری نام تھا جو اس وقت وہ سننا چاہتی تھی اس نے اس کا باکس کیوں رکھا وہ یہی سمجھنے سے قاصر تھی تم پہ یہ بہت اچھا لگتا ہے اسے کبھی مت چھوڑنا نہیں چھوڑوں گی سبان جی سے جیت گئی میں عطا ترک سے جیت گئی مجھے اور کیا چاہیے تمہیں کچھ بھی چھوڑنا پڑے اسے مت چھوڑنا عائشہ نے دہرایا مسکرا کر سر ہلا دیا ان کے عقب میں گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھی بہارے نے اچھمبے سے عائشہ کو دیکھا تھا اس کی بہن اتنے اسرار سے اپنی بات دہراتی تو نہیں تھی پھر اب کیوں معتصم نے جلی ہوئی اطراف والے پزل باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھا پھر ایک بڑے ڈبے کی طرف اشارہ کیا جو اس کے ساتھ گھاس پہ پڑا تھا پہلے فلوٹیلیا کے لیے فنڈ دو اوہ شیور وہ گھاس پہ بیٹھے ہوئے پرس سے پیسے نکالنے لگی چند نوٹ ڈبے کی دراز میں ڈال کر اس نے دیکھا اس پہ جلی حروف میں لکھا تھا فریڈم فلوٹیلیا دو ہزار دس وہ مئی دو ہزار دس تھا اور اسی ماہ کے آخر تک فلوٹیلا نے غزہ کے لیے روانہ ہونا تھا یہ بات اب تک فلسطینی بہت دفعہ دہرا چکے تھے گھاس کے آگے مصنوعی جھیل دوپہر کی کرنوں سے چمک رہی تھی موتسم اس چمکتی دھوپ میں باکس پکڑے کافی دیر تک اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھتا رہا یقین کرو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا مگر اس ہومر والی پہلی کو حل کرنا آسان ہوگا ٹھہرو کوشش کرتے ہیں اس نے جلی لکڑی پہ لکھے سنہرے حروف پڑھے ہومر وہی فلسفی تھا نا جس کے بارے میں ہرقلیتس نے کہا تھا کہ اسے جا مارے جانے چاہیے اس کے کہنے پر معتصم نے سر اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا تھا وہ شانیں اچکا کر رہ گئی یونانی فلسفہ وہ آخری شے تھی جو اسے دلچسپ لگتی تھی مگر شاید میجر احمد کا حساب الٹا تھا ہومر کے شبہات پہ نشان زدہ اسٹک یہاں کسی نشان کی بات ہو رہی ہے ہومر کے شبہات مگر کیسے شبہات وہ سوچنے لگا معتصم نشان تو کسی کے لکھے ہوئے کام پہ ہی لگایا جا سکتا ہے نا تو کیا ہومر کے لکھے ہوئے کام پہ کسی کے شکوک و شبہات کا ذکر ہے یہ تو مجھے نہیں پتا مگر اس کے اپنے کام پہ جو حصہ بعد میں آنے والے ناقدین کو مشکوک لگتا ہے اسے مارک ضرور کیا گیا ہے کیسے مارک کیا گیا ہے وہ چوکی کسی خاص نشان سے مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ ہومر کے کام میں مشتبہ حصہ ہوتا ہے اس پہ اوبلیس کا نشان لگا کر مارک کیا جاتا ہے اوبلیس کیا ہوتا ہے تمہیں اوبلیس کا نہیں پتا یہ ہوتا ہے اوبلیس اس نے رجسٹر کے صفحے پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے اوپر اور نیچے ایک ایک نکتہ لگا دیا یہ تو تقسیم کا سمبل ہے اس طرح کا ہونا اس نے پزل باکس کی سلائیڈ اوپر نیچے کی یہاں تک کہ پورا لفظ اوبلیس لکھا گیا مگر باکس جاوید رہا یہ صرف پہلی ہے پہلی ہمیں ان چاروں کے جواب تلاش کر کے ان میں سے مشترک بات ڈھونڈنی ہوگی اس نے یاد دلایا ہایا نے بدلی سے پزل باکس اسے تھما دیا وہ اس وقت خود کو بہارے کی طرح محسوس کر رہی تھی اپنے تحفے کے اتنے قریب مگر اتنی ہی دور اور بے بس بہت بے بس شام کا اندھیرا استقلال اسٹریٹ پہ اتر آیا تھا گلی کی رونق اور روشنی اپنے عروج پہ تھی وہ اور حالے کافی دنوں بعد استقلال اسٹریٹ آئی تھی امتحان قریب تھے سو نکل ہی نہیں پائی تھی اب نکلی تو ڈی جے کی یادیں تازہ ہو گئی خریدا انہوں نے کچھ نہیں بس ونڈو شاپنگ کرتی رہی وہ آٹھ بجے والے گورسل سے آئی تھی گورسل کو واپس رات کے ڈیڑھ بجے جانا تھا سو تب تک ان کا ارادہ خوب اچھی طرح سے جدیسی میں گھومنے کا تھا پہلے تو برگر کنگ میں ڈنر کر لیتے ہیں ٹھیک وہ اس روز کے بعد جہان سے بھی نہیں ملی تھی سوچا اب مل دے تمہاری صلح ہو گئی اس سے وہ برگر کنگ کے دروازے پہ تھیں جب حالے نے پوچھا حیا نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا پھر ہنس دی وہ بات تو بہت پرانی ہو گئی ہے اب تو بہت کچھ بدل چکا ہے وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی سیاہ اسکاف چہرے کے گرد پیٹ رکھا تھا اور اس میں دمکتا اس کا چہرہ بہت مطمئن لگ رہا تھا ہاں لگ تو رہا ہے حال شرارت سے مسکرائی حیا نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا پلیٹینیم رنگ رات کی مصنوعی روشنیوں میں چمک رہی تھی واٹ تمہاری جہان سکندر سے منگنی ہو گئی ہے اور تم نے مجھے بتایا نہیں حال خوشگوار حیرت سے کہہ اٹھی وہ دونوں ریسٹورنٹ کے دروازے میں کھڑی تھی اطراف میں لوگ آ جا رہے تھے مگر ہماری شادی منگنی سے پہلے ہوئی تھی یہی کوئی بیس اکیس سال پہلے لمبی کہانی ہے ڈنر کے بعد سناؤں گی وہ جلدی سے حالی کا بازو تھامے اندر چلی آئی آج اس نے وہی سرخ ہیل پہن رکھی تھی اور ذرا احتیاط سے چل رہی تھی جہان تو چھ بجے آف کر گیا تھا ابھی گھر پہ ہوگا وہاں کام کرنے والے لڑکے نے بتایا اسے مایوسی ہوئی مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا مجھے پوری کہانی سنا تم نے اتنی بڑی بات نہیں بتائی ہالے پرجوش تھی اور سارا قصہ سننے کے لیے بےتاب بھی چلو ٹاکسم چلتے ہیں وہی بیٹھ کر سناتی ہوں وہ ہنس کر بولی چند قدم کا تو فاصلہ تھا باتوں میں ہی کٹ گیا وہ اسکوائر پہ آئیں تو شام میں ہوئی بارش سے گیلی سڑک ابھی تک چمک رہی تھی نے بے اختیار اپنے پاؤں کو دیکھا یہی ٹوٹی تھی میری ہیل اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اپنی مرمت شدہ ہیل کو دیکھا لکڑی کی بہت باریک ہیل اب بالکل ٹھیک لگ رہی تھی پھر کتنا خور کرایا تھا اس نے اس دن سرخ ہیل سرخ کوٹ برستی بارش اسے بہت کچھ یاد آیا تھا آؤ پارک میں چلتے ہیں حالے اسے بلا رہی تھی مگر وہ اسی طرح کھڑی سر جھکائے اپنی ہیل کو دیکھ رہی تھی لمحے بھر کو اس کے گرد جگمگاتا اسکوائر ہوا میں تحلیل ہو گیا ساری آوازیں بند ہو گئی وہ بالکل ساکت کھڑی اپنی ہیل کو دیکھ رہی تھی یہی ٹوٹی تھی اس کی ہیل یہی یہی snapped there a blooded pine blooded یعنی خون مگر خون سرخ ہوتا ہے سرخ لکڑی لکڑی کی heel split there some tears divine اس کی متحیر نگاہوں نے تقسیم اسکوائر کا احاطہ کیا آفاقی آنسو آسمان کے آنسو بارش نہریں تقسیم ہوتی تھی اس جگہ سے راؤنڈ دا ایمرل کروسیفائیڈ اس کی نظریں مجسمے کے گرد پھیلے گھاس کے قطع اراضی پہ جم گئیں جنہیں دو گزرگاہیں سلیب کے نشان کی طرح کاٹ رہی تھیں زمرد گھاس جو مسلوب تھی اینڈ دا فریڈم پیٹریفائڈ ساکن ہوئی پتھر بنی آزادی یقیناً مجسمہ آزادی اتا ترک کا مجسمہ استقلال یمینی A love lost in symbolic smell rose Taksim square میں ٹیولپس کی مہک پھیلی تھی علامتی خوشبو ٹیولپس جو استنبول کی علامت تھی انڈر وچ دا لائنس جگہ کے نیچے کیا تھا لکیریں نہیں لائن ہاں، اسٹیشن کا نشان کسی کس چیز کا نشان تھا بھلا حیا یہ آدمی ہمیں فالو کر رہا ہے حالے نے اس کا بازو جنجوڑا وہ حالے کی طرف متوجہ نہیں تھی کسی خواب کیفیت میں وہ بڑ بڑائی پورے چھ حروف اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اس نے پزل حل کر لیا تھا ہایا یہ آدمی ہمارے پیچھے آ رہا ہے حالے کی آواز میں ذرا سی گھبراہٹ تھی وہ جیسے کسی خواب سے جاگی اور پلٹ کر دیکھا سڑک کے اس پار کھڑا شخص اسے دیکھ کر مسکرایا تھا وہ ایک دم برف کا مجسمہ بن گئی اس کا چہرہ سفید پڑ گیا وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتی تھی عبد الرحمن پاشا آنے کے ساتھ اور انفرادی کتنی ہی تصاویروں میں وہ اسے دیکھ چکی تھی وہ اسے دیکھ کر جس شناسائی سے مسکرایا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے پہچان چکا ہے چلو واپس اسٹریٹ میں چلتے ہیں وہ حالے کہاں تھامے تیزی سے واپس پلٹ گئی لوگوں کے رش میں سے جگہ بناتے تیز تیز قدموں سے فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے وہ دونوں اس شخص سے دور جا رہی تھی جب حیا کو یقین ہو گیا کہ وہ ان کو کھو چکا ہے تو اس طرح حالے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ایک کافی شاپ میں آ گئی پتا نہیں کون تھا انہوں نے ایک کونے والی میز کا انتخاب کیا تھا حالے دو مگ گرما گرم کافی کے لے آئی اور اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی اس آدمی کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہی تھی ہاں پتہ نہیں کون تھا اس نے لا تعلقی سے شانے اچھکائے اور گرم کپ پلبوں سے لگایا ایک دم کافی کا گھوٹ کسی تلخ زہر کی طرح اس کی گردن کو جکڑ گیا اسے سامنے سے پاشا آتا دکھائی دیا تھا وہ کافی شاپ میں کب داخل ہوا انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا حالے وہ ادھر ہی آ گیا اس نے سراسمی کی کسی کیفیت میں کپ نیچے کیا حالے نے پریشانی سے پلٹ کر دیکھا وہ این ان کے سر پہ آ پہنچا تھا کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں مسز جہان سکندر کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھ کر کھڑے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا لمبی سرمئی برساتی میں ملبوس وہ اچھا خاصا لہیم شہیم آدمی تھا فریم لیس گلاسز کے پیچھے سے چھلکتی آنکھوں میں واضح مسکراہٹ تھی وہ لمحہ ملاقات جس سے اس کو کبھی ڈر نہیں لگا تھا اس وقت بے حد خوفزدہ کر گیا تھا جی ضرور بیٹھیے اس نے کپ پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا حالے نے اسے آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تھا حیا نے سمجھ کر سر کو اس بات میں ذرا سی جنبش دی جیسے ہی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا حیا نے گرما گرم کافی اس کے چہرے پہ الٹ دی باب آٹھ پاشا کے لیے یہ حملہ قطعاً غیر متوقع تھا گو کے رد عمل کے طور پہ اس نے چہرہ فوراً پیچھے کیا تھا اس کے باوجود کافی اس کے رخسار کو جھلسا گئی تھی نے اس کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہی لمحے وہ دونوں باہر بھاگی تھیں کافی گرم تھی اور اس نے پاشا کا چہرہ سرخ کر دیا تھا وہ بلبلا کر چہرہ ہاتھوں سے صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا دوسرے گاہک اور ویٹرز اس کے جانب لپکے تھے یہ وہ آخری منظر تھا جو ہایا نے باہر نکلنے سے پہلے دیکھا تھا وہ نہیں آ رہا جلدی چلو گلی میں لوگوں کے رش میں سے رستہ بناتے ہوئے تیز قدموں سے دوڑتے حالے بار بار گردن موڑ کر دیکھتی تھی برگر کنگ سامنے ہی ہے جلدی سے اس میں چلے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلے مگر تمہیں اس پہ کافی الٹنے کی کیا ضرورت تھی حالے جھنجھلائی کچھ پرانے حساب اتارنے تھے تم خود ہی تو میرے کپ کی طرف اشارہ کر رہی تھی میرا مطلب تھا کہ کپ چھوڑو اور باہر نکلو وہ مزید بحث کیے بنا ہاتھ سے حالے کو ساتھ کھینچتی برگر کنگ کا گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی وہ دونوں ایسے اندھا دن طریقے سے دوڑتی آئیں اور استقبالیہ کاؤنٹر پہ آ کر دم لیا کہ وہاں موجود لڑکا قدرے بوکھلا گیا کیا ہوا جہان نہیں ہے ادھر وہ سمجھا وہ دوبارہ جہان کے لیے آئی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نے یعنی پھولے تنفس کے درمیان ہاتھ اٹھا کر کہا تمہارے کچن میں کوئی دروازہ ہے جو پچھلی گلی میں کھلتا ہے کچن میں نہیں مگر پینٹری میں بیک ڈور ہے آپ میرے ساتھ آئیں شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ دونوں کسی سے بچنا چاہ رہی ہیں سو بنا کوئی مزید سوال کیے وہ انہیں اپنی رہنمائی میں پینٹری میں لے آیا پینٹری مستطیل سی تھی اور اس میں اسٹوریج شیلف اور بڑے بڑے فریزر رکھے تھے کچھ دوسرا کارٹ کباڑ بھی تھا وہ رہا دروازہ اس نے ایک دروازے کی جانب اشارہ کیا اور ایک مشکوک نظر ان پہ ڈالتا واپس پلٹ گیا حالے نے پینٹری سے کچن میں کھلنے والا دروازہ بند کیا اور پھر قدرے تذبذب سے پچھلی گلی کے دروازے کو دیکھا ابھی باہر نکلنے کا فائدہ گورسل تو ڈیڑھ بجے آئے گی تب تک یہیں بیٹھتے ہیں وہ ایک کونے سے پلاسٹک کی کرسیاں اٹھا لائی اور کمرے کے وسط میں فرش پہ آمنے سامنے رکھی ویسے اب میں سوچ رہی ہوں کہ تم نے ٹھیک ہی کیا استقلال ودیسی میں اکثر ایسے ڈرنک لوگوں سے ٹکر ہو جاتا ہے جو عجیب حرکتیں کرتے ہیں تبھی میں نے کافی الٹی تاکہ وہ فوراً ہمارے پیچھے نہ آ سکے وہ کرسی پہ نہیں بیٹھی بلکہ دروازے کے قریب چلی آئی تھی دروازے کے ساتھ ایک چوکور کھڑکی نما روشن دان تھا وہ بہت اونچا نہیں تھا بلکہ حیا کے چہرے کے بالکل برابر آتا تھا اس نے روشن دان کی شیشے کی سلائڈ ایک طرف کی تو ٹھنڈی ہوا اور پچھلی گلی کی آوازیں اندر آنے لگی وہ استقلال اسٹریٹ کی بغلی گلی تھی استقلال اسٹریٹ کی دونوں جانب ایسی ہی گلیاں تھیں جو ذرا تنگ اور چھوٹی مگر دونوں اطراف سے عمارتوں سے گھری تھی اب تم مجھے بتاؤ یہ منگنی کا کیا قصہ ہے ذرا سکون کا سانس ملا تو حالے کو ادھوری بات یاد آ گئی وہ پرجوش سی کرسی پہ آگے ہو کر بیٹھی حیا نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرا دی جو تناؤ اور پریشانی وہ تھوڑی دیر قبل محسوس کر رہی تھی وہ پینٹری کی فضا میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا بتاتی ہوں وہ کرسی پہ آ بیٹھی اور گورسل شٹل آتے تک وہ سارا قصہ سنا چکی تھی بس میں بھی سارا راستہ وہ دونوں یہی باتیں کرتی رہیں اگر وہ جانتا تھا تو اس نے پہلے اظہار کیوں نہیں کیا اب کر دیا یہی بات ہے وہ بہت پریکٹیکل اور کم گوز آدمی ہے اس سے وابستہ توقعات میں نے اب کم کر دی ہیں اس نے اچکا اچھکا کہا تھا کمرے میں آ کر حالے تو سونے چلی گئی اور چیری بھی تب تک سو چکی تھی جبکہ اس اس نے پہلے تو اپنی میز کی دراز میں ڈبیا کی تصدیق کی جس میں موبائل شاپ کے لڑکے نے جی پی ایس ٹریسر ڈال کر دیا تھا وہ دراز میں ہی رکھی تھی جہاں وہ چھوڑ کر گئی تھی پھر پاشا کو کیسے پتا چلا کہ وہ کہاں ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی کسی اور شے میں بھی ٹریسر ہو یا پھر وہ محض اتفاق ہو لیکن اس کے اتفاق اتفاقات تو کم ہی ہوتے تھے اتنا تو اسے یقین تھا جو بھی ہے وہ ہر شے کو ذہن سے جھٹک کر اپنا پزل باکس نکال کر دبے قدموں باہر آ گئی بالکنی کی بتی اسے دیکھتے ہی جل اٹھی وہ وہیں پہلے زینے پہ بیٹھ گئی اور پزل باکس چہرے کے سامنے کیا چاروں پہلیاں ایک چکور کی صورت میں باکس کی چاروں اطراف پہ لکھی تھی چکور اسکوائر ٹاکسم اسکوائر دھڑکتے دل اور نم ہتیلیوں کے ساتھ وہ سلائٹس اوپر نیچے کرنے لگی تقسیم کا آخری حرف ایم جیسے ہی جگہ پہ آیا کلک کی آواز کے ساتھ باکس کی دراز اسپرنگ کی طرح باہر نکلی وہ بنا پلک جھپ کے بے یقینی سے باکس کے اندر دیکھ رہی تھی اس نے میجر احمد کا پزل حل کر لیا تھا وہ باکس کھول چکی تھی دراز میں ایک سفید مستطیل کاغذ رکھا تھا وہ کاغذ پوری دراز پہ فٹ آ رہا تھا اس نے دو انگلیوں سے پکڑ کر کاغذ باہر نکالا بالکنی کی مدھم روشنی میں وہ کاغذ پہ لکھی تحریر بنا کسی دقت کے پڑھ سکتی تھی ٹو فل اسٹاپس اندر ڈت کی چابی کے نیچے دو فل اسٹاپس اس نے بے یقینی سے وہ سطر پڑی جو کاغذ کے اوپری حصے پہ لکھی تھی کیا یہ کوئی مذاق تھا اپریل فل اس کاغذ کے ٹکڑے کے لیے اس نے اتنی محنت کی کاغذ کے چاروں کونوں میں چھوٹا چھوٹا سا چھ کا ہنسا لکھا تھا اس نے کاغذ پلٹا اس کے پشت پہ بالکل وسط میں ایک بار کوٹ چھپا تھا موٹی پتلی ایک انچ کی لکڑی اور ان کے نیچے ایک سیریل نمبر شیمپوز لوشن اور انگنت دوسری اشیاء کے لفافوں اور ڈبوں کے کونوں میں اکثر ایسے ہی بار کوٹ چھپے ہوتے تھے اس بار کوٹ کا وہ کیا کرے گی مگر نہیں باکس میں کچھ اور بھی تھا دراز کی زمین میں سے ایک لوہے کی لمبی اور عجیب وضع کی چابی چپکی تھی اس نے دو انگلیوں سے چابی کو کھینچا تو وہ جو گوند کے محض ایک قطرے سے چپکائی گئی تھی اکھڑ کر حیاء کے ہاتھ میں آ گئی نے دیکھا چابی کے نیچے موجود لکڑی پہ دو موٹے موٹے نکتے لگے تھے اور ان کے درمیان لکھا تھا ایمانت پھر کوئی پزل پھر پہیلیاں چابی تلے دو فل سٹاپ وہ دونوں نقطے اسے مل گئے مگر اب وہ ان کا کیا کرے کاش وہ یہ سب اٹھا کر میجر احمد کے منہ پہ دے مار سکتی یہ چابی کس شے کی تھی کسی کمرے کسی گاڑی کسی گھر کی اگر پہاڑ کھودنے پہ یہ مرا ہوا چوہا ہی نکلنا تھا تو بہتر تھا وہ اسے توڑ کر ہی نکال لیتی اچھا مذاق تھا اس نے خفگی سے دراز بند کی تو وہ پھر سے باہر نکل آئی اس نے دوبارہ دراز کو اندر دھکیلا اور اسے پکڑے پکڑے سلائیڈ اوپر نیچے کی کوٹ بار کا سہ حرفی الفاظ بگڑ گیا باکس پھر سے لاک ہو گیا اس نے ہاتھ ہٹایا تو دراز باہر نہیں آئی واپس بستر پہ لیٹتے ہوئے وہ بے حد کوڑ رہی تھی ایک چابی سے کوئی اور پزل باکس کھلے گا اس سے کوئی اور اس سے کوئی اور کیا وہ ساری زندگی مقفل تالے ہی کھولتی رہے گی اچھا مذاق تھا پھر وہ ذہن سے یہ سوچے جھٹک کر پاشا کے بارے میں سوچنے لگی ایک مطمئن مسکراہٹ خود بخود اس کے لبوں پہ بکھر گئی بہت اچھا کیا اس نے کافی الٹ کر وہ اسی قابل تھا حقیقت میں اپنے روبرو پاشا کو دیکھتے ہوئے اسے تصاویر سے بہتر لگا تھا اس کا قد کافی اونچا تھا چھ فٹ سے بھی اوپر اور لباس بھی مناسب تھا آنکھوں پہ بغیر فریم کی گلاسز لگائے اور ذرا ذرا سی بڑی شیف وہ رو برو دیکھنے میں بس ایسا تھا کہ مقابل اس کی عزت کرے مگر اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہینڈسم تو وہ اسے کبھی نہیں لگا تھا نہ ہی اس کی شخصیت میں کوئی سحر تھا جس کی باتیں بہارے کیا کرتی تھی وہ تو دیکھنے میں بس ایک درمیانی درجے کا آدمی لگتا تھا یا شاید استقلال اسٹریٹ میں چہل قدمی کرنے کے لیے اس نے خود کو ایک عام آدمی کی طرح ڈریس اپ کر کے کیمو فلوچ کر رکھا تھا شاید یہی بات ہو وہ انہی سوچوں میں گھری کب نیند کے سمندر میں ڈوب گئی اسے علم ہی نہ ہو سکا